لے کر دماغ لے کر نکلے وہ پھر کی بو جمہور کے نکی بو نکلے وہ کی بو جمہور کے نکی بو دامن داغ لے کر کالے دماغ لے کر نکلے وہ پھر کی بو جمہور کے نکی بو نکلے وہ پھر بو جمہور کے نکی بو جمہوریت تمہاری برسوں رہی ہے تاری ہر ہاتھ تھا لٹیرا ہر زین تھا شکاری جمہوریت تمہاری برسوں رہی ہے تاری ہر ہاتھ تھا لٹیرا ہر زین تھا شکاری تم ہو کھلی کتابیں ڈالو نب نکابیں اے جا کرو مجھے بو جمہور کے لکی بو اے جا کرو مجھے بو جمہور کے لکی بو دامن پہ دامن داغ لے کر کالے دماغ لے کر نکلے وہ پھر پی بو کے بو نکلے وہ پھر پیرو جمہور کے نگی بو تھے وتیرے جذبے اٹھائی گیرے ہر تن پہ زخم ٹانکا اپنی باپ ہی رے جلاد تھے وطیرے جذبے اٹھائی گیرے ہر تن پہ زخم ٹانکا اپنی باپ ہیرے اس ملک کا خزانہ میراث تم نے جانا اے لکھ پتی غریبو جمہور کے نقیبو اے لکھ پتی غریبو جمہور کے نقیبو دامن پہ داغ دے کر کالے دماغ دے کر نکلے وہ پھر رقیبو جمہور کے نقیبو نکلے وہ پھر رقیبو جمہور کے نقیبو چولوں سے تیر تیر باندے چوکوں سے تیر باندھے زنجیر زندگی سے روشن زمیر باندھے چولوں سے نیر باندھے سے تیر باندھے زنجیر زندگی سے روشن زمیر باندھے چاکو تو اپنے اندر انسانیت کے سر پر لٹکی ہوئی سلیبو جمہور کے نقیبو لٹکی ہوئی سلیبو جمہور کے نقیب کو دامن پہ داغ لے کر کالے دماغ لے کر نکلے وہ پیونٹی پو جمہور کے نکی بو نکلے وہ پیونٹی پو جمہور کے نکی بو تم نے تو آئینوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی سچائیوں کو روندا باطل کی پیٹ ٹھونکی تم نے تو آئینوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی سچائیوں کو روندا باطل کی پیٹ ٹھونکی کی جس نے نقطہ چینی گویا اس چینی اے سنگ دل قطیبو جمہور کے نقیبو اے سنگ دل قطیبو جمہور کے نقیب دامن پہ داغ لے کر کالے دماغ لے کر نکلے وہ پھر بو جمہور کے نقی نکلے وہ پھر بو جمہور کے نقی جو بھی گیا جدھر کو لوٹا نہ پھر وہ گھر کو منزل سے تم نے کاٹا ہر ایک راہ گزر کو جو بھی گیا جدھر کو لوٹا نہ پھر وہ گھر کو منزل سے تم نے کاٹا ہر ایک راہ گزر کو پھولوں سے پیار جھوٹا تم نے چمن کو لوٹا بخار اندلی بو جمہور کے نکی بو بخار اندلی بو جمہور کے نکی بو دامن پہ داغ لے کر کالے نباغ لے کر نکلے وہ پھر رٹی بو جمہور کے نکی بو نکلے وہ پھر رٹی بو جمہور کے اعلان پارسائی کرنے چلی برائی گمراہیوں کے لپر حیدر سے پیشوائی اعلان پارسائی کرنے چلی برائی گمراہیوں کے لپر حیدر سے پیشوائی انصاف دانت پی سے مرہم رکھو چوری سے قاتل نظر جمہور قاتل نظر بو جمہور کے پہ داغ لے کر نکلے وہ پھر رقیبو جمہور کے نقیبو نکلے وہ پھر رقیبو جمہور کے نقیبو جمہوریت تمہاری برسوں رہی ہے تاری ہر ہاتھ تال تیرا ہر ذہن تھا شکاری جمہوریت تمہاری برسو رہی ہے تاری ہر ہاتھ تال تیرا ہر زیر کا شکاری تم ہو کھلی کتابیں ڈالو نب مجھے بو جمہور کے نقیبو بو جا جاپ مجھے بو جمہور کے نقیبو بو پہ داغ لے کر کالے دماغ لے کر نکلے وہ پھر بو جمہور کے نکی بو نکلے بیرکی بو جمہور کے نکی بو نکلے بیرکی بو جمہور کے نکی بو نکلے بورکی بو چمہ نکی بو نکلے بیرکی جمہور